وصول وس مسا لاڑی گاڑی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 بالله من من من الشيطان الرجيم همزه ونفسه بسم الله الله الله الرحمن الرحيم تحج البيت استطاع سبيلا وقال رسول صلى عليه وسلم بني على شاگر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور اس عبادت کی انفرادیت یہ ہے کہ باقی ہر عبادت اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ادا ہو سکتی ہے لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے کچھ مقدس مقامات ہیں جن کی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے وہ سارے کام انہی مقدس مقامات میں ادا ہوں گے جیسے عرفات ہے بنا ہے مضدرفہ ہے اس لحاظ سے یہ ایک منفرد عبادت ہے اسی لیے جائز کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے یہ اللہ کے مہمان اللہ کی دعوت پر اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے مہمان کا بڑا حق ہوتا ہے اس لیے جج اللہ رب العزت کے مہمان ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں بنوائیں سب سے بڑھ کر گناہوں سے توبہ تعداد خالص حج ایک ایسا عمل ہے جس سے بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا صحیح مسلم میں امر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور نبی اسلام کے ہاتھ اسلام کی کرنے لگتے ہیں اور آپ نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا بیٹھ کے لیے تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا رسول اللہ سے پوچھا کہ تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچا عرض کیا کہ میری کچھ شرائط ان شرطوں پر بیٹھ کروں گا بلکہ ایک ہی شرط کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے یہ میری شرط اس شرط پر بیٹھ کر رسول اللہ کہ ہمارا شرط اما اندر اسلام یہ ماتا قبل ہو وہ اندر ہجرت صحت وہ ماکانا قبلہ ہے اندر حج ایک دن میں معاف آنا پڑے میں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گنا معر جاتے ہیں اور ہجرت کرنے سے بھی ثابت تمام گنا ختم ہو جاتے اور حج بھی سابق تمام گناہوں کو ختم کر اعمال میں یہ حج کی انفرادیت کہ حج سے بھی گناہ ختم ہو جاتا ہے اگر یہ مسئلہ علماء میں مختلف بھی ہے لیکن راجن قول اور یہی ہے کہ حج سے بھی بندہ گناہوں سے پاک نہ ہوا رہتا ہے نبیر اسلام کی حدیث بھی ہے بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب کہ حج عمرے بار بار کرو کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو بار بار اس لیے کہ کثرت سے حج عمرہ کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں جن فیاض فخر جن پروتل گنو ایک یہ کہ اس سے فخر ختم ہو جائے اور بندہ رزق میں برکت آ جاتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے گناہ مٹ جاتا ہے گنا مٹ جاتا ہے یہ حج کی ایک انفرادیت حج کرنے میں سے بھی گنا ختم ہو جاتا ہے تو ایک حدیث میں حج مبرور کی شرط اور حج بے جزا اندر جن حج مبرور کی جزا اور بدلہ صرف جنت حج مغرور کو حج ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کے اعمال میں یہ سب سے اہم بات کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ ہر چیز ہر عمل ہر رکن ہر فیل نبی اسلام کی سنت کے مطابق ادا ہو کیونکہ حج مغرور کی جزا جنت کے سوا کچھ ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم من حج البعید اپن تخم جرف مطلب راجع تجو میں تمہتوں ہو جو اللہ کے گھر کا حج کرے اور کسی گناہ کا نہ کرے نہ کوئی لفظ کام کرے کوئی لفظ بات نہ کرے کس کو فجور کا انتظار نہ کرے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اپنی نظروں کو اپنی زبان کو اپنے کانوں کو اپنے جسم کو محفوظ رکھے تو وہ حج کر کے اس طرح بن کے لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا پیدا ہوا تھا بالکل معذور تھا گناہوں سے پاک اسی طرح حج کر کے لوٹے گا کشت کی اس کے حج میں کسی کس کو فضول کا انتقاب نہ کسی معصیت کا انتقاب نہ معصیتوں کے انتقاب کے موقع سامنے آتے رہتے ہیں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے کبھی تکن سے بعض اوقات آپ کے سڑی کے موقع پر خواتین سے اختلاط اس میں اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری تھا کہ وہ حج خود کو فجور سے کہ یوں لوٹے گا بالکل بنا سے بات ساتھ رہے کچھ ضروری امور حج سے پہلے نمبر ایک عقیدے کی صحت اور سلامتی کیونکہ دین اسلام میں اعمال کی قبولیت عقیدے کی صحت پر خاص طور پر توحید میں اور توحید کے فہم میں کوئی قدر نہ دوسری چیز یہ سفر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص اخلاقی اس میں ریا کاری نہ ایک بندہ اگر سمجھتا ہے کہ میں لوگوں سے ملوں گا ان کو بلاؤں گا ان کے پاس جاؤں گا شیطان اپنا وار کرے گا ریا کاری کا امکان ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس کی تشہیر نہ کرے ویسے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو ملنا چاہیے یہ اسلام کی خاصیت ہے مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں جتنی دعائیں شامل ہو جائیں اتنا بہتر جتنا لوگوں سے ملے گا دعائیں ملیں گی اتنا بہتر لیکن کچھ لوگ ریا کے عادی ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس عمل کے تعلق سے ریا کا وار کر ساری محنت برباد ہو اس میں نیت کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے عقیدے کی سلامتی اور نیت کی حفاظت تیسری چیز کی بات آپ نے سنی کہ حج پانچ لوگ روپئے پانچ روپئے اور دین اسلام میں مسائل کی ترتیب ہے فرمایا کہ بولی علی اسلام علیہ سے اسلام کی بنا پانچ چیزوں پر اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر قائم ایک شہادت اللہ الا اللہ جو اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دوسرا نماز تیسرا زکوٰۃ چوتھا رمضان کے روزے اور پانچواں حج جس ترتیب سے یہ پانچ بنیادیں ہیں اس ترتیب سے ان کی حفاظت کر دی انہیں حج کرنے والا پانچواں رکن ادا کرنے جائے جس کا معنی یہ کہ جو پہلے چار رکن ہیں ان پر پوری طرح عمل بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور حج کرنے چلے جاتے واپس آتے ہیں تو پھر وہی حال یہ حج بیکار ہے جو ان ارکان کی شرعی ترتیب ہے وہ ترتیب ضروری اگر نماز نہ پڑھنے پر ندامت ہو پشمانی ہو اور توبہ کا احساس پیدا ہو جائے تو سچی توبہ کر کے نماز شروع کر دیں اور پھر اللہ کے گھر جائیں یہ پانچوں احکام باہم مربوط توحید کی گواہی اگر نہ ہو تو بندہ نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں نماز نہیں پڑھتا زکات دیتا کوئی فائدہ نہیں زکات نہیں دیتا روزے رکھتا ہے کوئی فائدہ نہیں حج پانچواں رکن جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو پہلی چار بنیادیں ہیں ان پر پوری طرح عمل ان میں کوتاہی نہ ہو اور ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ چونکہ حج ایک مالی عبادت ہے اور اللہ رب العزت مالی عبادت تب قبول کرتا ہے جب مال کا ہو اللہ عزت انس اندل ہی ہے اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیبہ روزی سے بندے کی عبادت قبول کرتا ہے اور جو نبی اسلام کی مشہور حدیث ہے مسلم کی وہ سفر حج پر منتقل ہوتی رسول اللہ وسلم کا رجر یو السفر الفر السفر اشعد اکبر کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا اور اس کا سر تھا گالو اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے دنیا میں سب سے لمبا سفر حج اس سے لمبا سفر کوئی یہ حج کی دعوت اللہ رب العزت نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی اور اس کی طلب اور تڑپ ہر مسلمان کے دل میں داخل کر دی چاہے وہ افریقہ کا بھوکا ننگا مسلمان اس سے اگر پوچھیں کیا خواہش ہے وہ ضرور کہے گا کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے یہ مدارک تنظیم بھی واقعہ ہے محمد بن یاسی ایک محدث تھے طواف کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے سفید داڑھی طواف کر رہے تھے ان کی شکل میں بڑی ایک جازبیت محسوس ہوئی انہوں نے دوران طواف ان کا تعارف چاہا اور تعارف کے دوران یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بزرگ آدمی جب گھر سے نکلے تھے حج کے لیے تو داڑھی اور سر کے بعد کیا تھا اتنا طویل سفر تھا کہ جب بیت اللہ پہنچے تو پورے بال سفید ہو اللہ اتنا طویل سفر اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو بڑے عجیب طریقے سے دنیا کے کونے کونے پہنچا دیا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا کہ جہاں بنایا تھا وہاں کوئی متنفس نہیں تھا ایک قبیلہ بنو جرم کے کچھ کچھ افراد وہاں سے ہٹ کر وہاں مقیم تھے ابراہیم اسلام نے پوچھا کہ یا اس گھر کو تو کچھ جانتا ہی نہیں اس کا تعارف کیسے ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دن پھر نا سے حج یا ابراہیم سستوں نے پہاڑ پہ چڑھ گیا اور منادی کر دو سننے والا کوئی نہیں بس ندا کر دو پکار دو اور یہ اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بن گیا اس گھر کا حج کر اس گھر کا قصد کر اللہ کا امر تھا دوسری کوئی بات نہیں پوچھی کہ میں کس کو سناؤں سننے والا تو کوئی بھی نہیں اللہ کا امر عمر تعمیر چنانچہ اللہ کے امر کی اقتدا کی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے منادی کر دی دیکھیں اللہ نے اس آواز کو اس طاقت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا حج کی طرف ہر دن کی طرف ہر دن اور جو حج کرنے جاتے ہیں جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہوئے لوٹنے یاد نہ اس گھر میں دوبارہ دے کر پھر موقع دیا ایک دفعہ گھر دیکھ لیتے ہیں پھر وہ شوق دل میں ہو جاتا پھر یہاں قرار نہیں آتا ایسی عجیب دعوت اور ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دعوت کے لیے جو اللہ پاک نے منحج اور طریقہ مہیا کیا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے دعوت کی تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ فلاں کام کر لو دعوت کو فائدہ ہوگا فلاں کام کر لو فائدہ ہوگا نہیں منہج انبیاء ہے دعوت کے سلسلے میں جو اللہ کا امر ہے ہمارا کام اس کی ابتدا ہے اب وہ دعوت کہاں تک مؤثر ہوتی اور وہ آواز کہاں تک پہنچتی ہے یہ اللہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی حج کی ندا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینے والی بات آپ کی دعوت کو بھی جہاں تک چاہے گا مؤثر کر دے یہ دعوت کی کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں پروردگار کے ہاتھ میں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پروردگار کے ہر حکم کی تعبیر کریں یہ جو جس سفر کا ذکر ہے راجر یقین سفر کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے ہیں اکبر اور اس کا سر بھی خاک آلود ہے اور پاؤں بھی گرد آلود ہے اکثر یہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے اور گردوں غبار سے پاؤں اٹے ہوئے اور پھر وہاں انسان کیا کرتا ہے دعائیں کریں یا رب یا رب اللہ سے کہتے ہیں میرے رب میرے رب میرے رب دعائیں کریں اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں کہ بد آموں کا حرام ہو کمل بسوں کا حرام ہو کہ تیرا کھانا حرام کا تھا تیرا پینا حرام کا ہے تیرا لباس حرام کا ہے بخود اب حرام ہے اور تیری غذا حرام سے ہے اما جو سجا بلا کر تیری دعا کہاں قبول ہوگی تیرا یہ سفر قابل قبول نہیں ہے تو اس سفر کی قبولیت رزق حلال پر رزق طیب پر اور اللہ معاف کرے آج ہم خاص طور پہ سودی نظام میں جکڑے ہوئے اور کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز نہیں نتیجہ یہ کہ برکتیں ختم ہو گئی دعاؤں کی قبولیت ختم ہو گئی کیونکہ سود سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ جنگ کا گا اعلان جنگ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنگ کا چیلنج دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انہیں اسلحہ فراہم کر دیا کہ اسلحہ لو اور مجھ سے لڑو میں نے تمہیں چیلنج کیا جنگ لڑو مجھ سے آپ تو ان کے پلے کیا باقی بچے رسول اللہ حدیث باتیں بچ اشد والا مدروبا مسلافی ستمافی رضنیت ہے ایک لقمہ ربا کا ایک لقمہ سود کا چھتیس بار کے زنا پر بھاری چھتیس بار کی بد کرداری پر بھاری ایک سود کا تو بندہ اس سفر کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے رزق کے حوالے سے بڑا سوچنا ہے غور کرنا ہے بڑا یہ طویل سفر بڑا تھکا دینے والا عورتوں نے نبی اسلام سے حج کے جہاد کا اسم طلب کیا روایا کہ علیہ کن نگر حج جہاد کن حج تمہارا جہاد حج ہے ایک عورت اگر جی حج کر کے آ جائے تو اس نے جہاد کر لیا اتنا کٹن سفر ہے تو اس سفر میں ایک امور کا خیال رکھیں عقیدے کی سلامتی اور نیت کی حفاظت اخلاص کی حفاظت اور رزق کی پاکیزگی اور طریقہ حل کے تعلق سے نبی اسلام کی سنت کا فہم اس قاعدہ کلیا کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر العمول محدود سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین وہ طریقہ ہے وہ عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا جو دینی امور ہے یہ سارے کے سارے نبی اسلام کی سنت پر آپ کے طریقے پر قائم دین ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں ہم اپنی طرف سے مسائل داخل کریں تو ہم حج کے لیے گئے ایئرپورٹ پر ایک ساتھ میرے انہیں میری چپل پر اعتراض ہوا چپل ایسی تھی جس نے پاؤں کے اوپر کچھ حصے کو ڈھانپا ہوا یہ تو احرام کے خلاف ہے میں نے کہا دلیل کہا کہ حکیم الامت صاحب نے لکھا حکیم الامت کہ جب انسان احرام میں ہو اس کے جو پاؤں کا جوتا وہ ایسا ہو کہ اوپر کا جو حصہ ہے پاؤں کا جو کمر ہے پاؤں کی وہ ڈھکی ہوئی نہ میں یعنی نے کیا کہ یہ دین کسی حکیم الامت کا نہیں یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حدیث سنا حدیث دکھا تو اس معاملے میں بالکل مفلس تھا خالی ہاتھ اب میں نے کہا حدیث مجھ سے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اگر جوتا میسر نہ ہو تو جراب یا موزہ احرام میں پہن سکتے شرط یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے تو ٹخنا اس کا ڈھکا ہوا نہ ہو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے تو موزہ تو پورے پاؤں کو ڈھانپ لیں اگر اس حصے کو کھولنا ضروری تھا تو اللہ کے نبی شرط لگا کہ ٹخنا بھی ننگا ہو اور پاؤں کی کمر بھی ننگی ہو ایسی کوئی چیز حدیث میں تو نہیں اپنی بات اور مصر تھا کہ یہ حکیم الامت صاحب نے لکھا دیکھو یہ بنیادی طور پہ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے اور بدا و خرافات اور وہ باتیں جو دین سے ثابت نہیں ان کو دین بنا لیتے اور اللہ معاف کرے حج کے سے اتنی بدا اتنی خرافات اور ہمارے یہ جو رہبر رہنما ہے پتہ نہیں کیا یہ تعلیم دے کر لوگوں کو بھیج دیں اور لوگوں کو پریشان دیں حالانکہ حج ایک بڑا آسان عمل ہے بڑا آسان ہے لہذا سنت رسول کی بار فل ہوئی حج پر گئے تو کراچی ایئرپورٹ پہ دیکھا بعض لوگوں کو شرم ڈوائے ہوئے ابھی جیسے تازہ تازہ اپنا سر مڑوا دیا میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ کہ سر تو عمرے سے فارغ ہو کر مڈوانا تھا یہ آپ نے پہلے مڑوا لی کہتے ہاں یہ فلاں بابے کی بندت یہ فلاں بابے کی بندت یعنی حج کرنے سے پہلے حج کا ثواب بالکل برباد ختم کیونکہ سر بنوانا ایک عبادت اور وہ عبادت حج عمرے کے موقع بس عام حالات میں آپ سر بنوائیں تو ضرورت ہو نہ بھی ہو وہ عمر ثواب نہیں ہے لیکن دو موقعوں پر سر بنوانا عبادت ایک حج اور ایک عمرہ اس کے علاوہ بنیت عبادت سر سرمڈوانا بنیت اجر سر منڈوانا اور چونکہ عبادت اللہ کے لیے اور تم نے فلاں بابے کے نام پر کی تو یہ شرک بھی ہوگی بدت بھی ہے اور شرک یعنی ایک انتہائی بد عقیدگی میں تم مبتلا ہو پھر اللہ کے گھر میں جا رہے ہو سفر برباد ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ یہ کہ اس عمل سے توبہ کرو شرک سے توبہ کرو عقیدے کی سلامت ہونی چاہیے اور توحید کی پختگی یہ قبولیت عمل کی بڑی کمی تو ان امور کا حج سے پہلے لحاظ ضروری ہے اور طریقہ حج کا صحیح فہم ہو اس کے مطابق حج ادا ہو تاکہ اس کا ثواب مرتب ہو بل حج المبرور نئے الجزا الا جنت کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت اور حج مبرور وہ حج ہے جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس لیے ہر معاملے میں سنت کا فہم ضروری یہاں کچھ حج کی کتب تقسیم ہوتی ہیں اور غالباً ہمارے پاس بھی ہوں گی اس میں بحمد اللہ جو صحیح سنت کے مطابق طریقہ حج ہے وہ بیان ہے اور ویسے بھی حجاج کرام جب جدہ پہنچتے ہیں وہاں پر برک الزام ارشاد کے دفاتر بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی انگلش میں ہر زبان میں اس میں بھی للہ مصنون حج جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں ساتھ رکھیں تاکہ یہ عمل نبی اسلام کی سنت کے مطابق اس میں جو پہلا کام ہے وہ احرام ہے حج کا احرام باندھ اور احرام دو چادروں کو لپیٹنے کا نام نہیں احرام نیت کا نام یہ چادریں آپ جہاں چاہیں لپیٹ لیں اپنے گھر لپیٹ لیں ایئرپورٹ پہ لپیٹ لیں یا جہاز میں جب میکات قریب آ جائے تب لپیٹ لیں اور اگر نہ بھی لپیٹ سکے تو آپ جب میکات پر پہنچ جائیں اور حج کی یا عمرے کی نیت کر لیں اور پھر چادریں لپیٹ لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سلے ہوئے کپڑے میں تلبیہ پڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو روک دیا اور فرمایا کہ کپڑے اتارو اور ان سلے کپڑے پہنو اور اس پر کوئی تعبیر آپ نے نہیں پڑے احرام نیت کر رہے ہے اور نیت جو نبی اسلام کا عمل مصنون ہے وہ میقات پر ہوتی ہے ایسے تو بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں بلکہ نیت حج تو کئی مہینہ پہلے طے ہو جاتی حج کرنے وہ معتبر نہیں معتبر نیت وہی ہے جو مثاج سے پہلے تلفظ کے ساتھ ہے نبے عمر عمرت نبے عمر عمر کیونکہ اکثر حاجی حجت متو کرتے حجت متو میں عمرہ اور حج دو احراموں کے ساتھ یہ پہلا احرام عمرے کے لیے عمرہ ادا کر کے وہ احرام کھول دینا پھر دوسرا احرام حج کے لیے کہ حجت مطلب یہاں سے عمرے کا احرام ہو نبیک عمر اور بعض وہ صرف حج کرنے جاتے حج افراد عمرے کا پروگرام نہیں ہوتا تو وہ لبیک حجت کی نیت کر مخاط سے پہلے اہل پاکستان کی جو مخاط ہے ان یعنی مخاط کی دو صورتیں یا تو نبیر اسلام کی تحدید کے مطابق آپ نے بعض علاقوں کے لیے مقاد کی تحریر کی اور وہ ایسی ایسی مقاطیں ہیں جو چاروں طرف سے حاجیوں کو مل سکتے مشرق کی طرف سے بھی مغرب کی طرف سے بھی شمال کی طرف سے بھی جنوب کی طرف سے بھی یہ حاجی جہاں بھی جائیں یا اس مقاد پہ جا سکتے ہیں یا اس کی محاذات اس کی سیب سے اور اس کے بالمقابل گزر سکتے ہیں جیسے اہل یمن کی مقاد یلملم اور پاکستانی جب جاتے ہیں جدہ کی طرف تو وہ اس مقات کی محاذات سے گزرتے یہ مقات تو آتی نہیں لیکن یلملم جو مقات اہل یمن کی ہے اس مقات کی محاذات سے گزرتے تو ضروری ہے کہ آپ میقات سے قبل نیت کریں حجت متو ہے یا حج کران ہے افراد ہے جو بھی حجت وطو ہے تو لبیک عمرہ کیونکہ حجت وطو میں آپ نے جو احرام باندھا ہے وہ عمرے کی تو یہ چادریں جو لپیٹی ہیں یہ احرام نہیں انسان احرام میں کب آتا ہے جب وہ نیت کر لے اس تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور ایک ساتھ بائک پر کھڑے ہو کر ان کو تلبیہ پڑھا رہے تلبیہ تو احرام کے بعد اور احرام چادروں کا نام نہیں احرام نیت کا نام اب وہ بار بار اس کو تلبیہ پڑھا ہے ایک تو اس طریقے سے اجتماعی ذکر نبی رقم ثابت نہیں اور دوسرا یہ تلبیہ پڑھنا قبل احرام قبل احرام تلبیہ نہیں تلبیہ بعد احرام اور احرام ان چادروں کو باندھنے کا عمل نہیں بلکہ احرام اصل اس نیت کا عمل جو آپ نے مثلاج سے قبل پڑھنی اور نیت کرنی بندہ حیران باندھ لے اس کے دل میں یقیناً ایک موت کا تصور آئے گا یہ احرام مشابے ہے ایک مردے کے کفن کے اس میں تجربہ آ جائے کہ یہ وقت اس وقت بھی آئے گا اور یہ چادریں اس وقت بھی لپیٹی جائیں گی جب اس دنیا سے کوچ کر جائیں اور قبر کی تنہائیوں میں پہنچ جائیں گی یہ تصور ہو تاکہ تواز مسکنت عجز اور تجرب اور موت کی یاد یہ ہر قدم پر ساتھ ہر قدم پر ساتھ ایک وقت آئے کہ دنیا کو چھوڑ جانا اور اسی قسم کا لباس مجھے پہنا دیا جائے گا اور وہ وقت بڑے افتخار کا وقت ہے انسان بڑا مستقل بڑا محتاج مجبور ہے تو پھر اس وقت کی استعداد اس وقت کی تیاری احرام باندھنے کے ساتھ کچھ ممنوعات خوشبو نہیں لگا سکتی حجامت بال کٹوانا مڑوانا ناخن جسم کے کسی بال کو تسلط نوچنا جائز نہیں ہاں اگر خارش کی اور بال ٹوٹ گیا تو حرج نہیں اس غسل کیا تو بال جھڑ گیا تو حرج نہیں اس یعنی بعض لوگ غسل سے روکتے تو بال ٹوٹنے کا امکان بعض لوگ خارش نہیں کرنے دیتے بال ٹوٹنے کا امکان کہ تم اپنی احتیاط اپنے پاس ہی رکھو نبی اسلام سے ایسی کوئی شدت ثابت نہیں اللہ کے نبی وسلم نے حالت احرام میں کئی بار غسل کیا کئی بار آپ نے غسل کیا تو اس میں اگر بال جھڑتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو حرج نہیں دین میں کوئی تکلف نہیں اب کستر بال کو نہ نوچے اور کستر بال کو نہ اکھیڑے کسی بھی حصے سے یہ کچھ جو ہے وہ پابندیاں ہیں عورت ایسا برقع استعمال نہیں کر سکتی جس کا نقاب اس کے ساتھ ہے اور وہ نکاح آنکھوں سے مجبور ہو ایسا برقع استعمال نہیں کر سکتا عورت کے لیے حجاب شرط ہے لیکن حجاب اس طرح ہو کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہو اور اپنے چہرے کو بھی چادر میں ڈھانپ ویسے احرام میں اصل عورت کے لیے چہرے کو کھلا رکھنا ہے اصل یہی چہرہ کھلا لیکن عمر مومن نے فرما ہے کہ ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے اور جب ہمیں کسی اجنبی آہٹ محسوس ہوتی تو آ ہار ہے اور گزرنے والا ہے تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے چہرہ ڈھانپنا کیسے ہو یہ الگ سے چادر ہو جس سے چہرے پر ڈھانپ اب چونکہ یہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ ہر مقام پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے گھر سے نکلتے ہی اجنبیوں سے اختلاط شروع ہو جاتا ہے جہاز ہوائی جہاز بحری جہاز ہر جگہ اختلاط اور بڑی بھیڑ ہے عرفات میں بنا میں ہر جگہ بیت اللہ میں تو اب احتیاط یہ ہے کہ عورت مستقل پردے میں رہے اور اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھے یہ شرط کہ اس کا پردہ چہرے سے بس نہ ہو یہ ثابت نہیں اس لیے بعض عورتیں تکلف کرتی ہیں اور ایک پنجرا سا بنا کے اپنے سر سے باندھتی ہیں اور اس پر اپنے پردے کو لٹکاتی ہیں تاکہ یہ پردہ چہرے سے بس نہ ہو یہ تکلف روا نہیں ہے چہرے کو ڈھانپنا ہے چہرہ بخشو ہو کھلا ہو لیکن اجربیوں کی آمد کے احساس پر چہرے کو ڈھانکنا ہے کوئی چادر ہو یا کوئی آج کل جیسے برقعے سے سے ملتا جلتا کپڑا الگ سے ساتھ ملتا ہے اور عورتیں لپیٹ لیتی ہے وہ کافی یہ کچھ محبورات اور ممنوعات تھے احرام کے تو میں نے عرض کیا کہ احرام اصل نیت کرنا اب نیت کر لی اب تلبیہ شروع کر لا شریک الگ الب بھائی ملک لا شریک الگ بہتر ہے کہ تلبیہ اپنا اپنا بڑھ بعض لوگ تلبیہ اجتماعی پڑھتے جس کی کیفیت یہ کہ ایک شخص تلبیہ کے الفاظ بولتے اور پیچھے لوگ اس کو دہراتے ہیں اجتماعی تلبیہ نبی اسلام صحابہ کرام اور سرف ان کے عمل سے ثابت نہیں اپنا اپنا تلبیہ پڑھیں اپنا اپنا ذکر کریں بلند آباد سے پڑھیں آہستہ پڑھیں رسول اللہ سے ان کا ہے افضل الحج الحج حج افضل حج دو چیزوں کا نام ہے ایک حج اور ایک حج حج کا معنی خون بہانا قربانی کرنا حاجی کوشش کرے کہ بہترین قربانی کرے اچھی قیمتی زیادہ خون ہو ریا کاری سے بچتے ہوئے اور دوسری افسر حج کیا ہے الحج اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنا تلبیہ پڑھنا تلبیہ کہ تلبیہ میں بندہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھے یہ دو چیزیں فرمایا کہ افضل حج اچھی قربانی اور اونچی آواز سے تلبیہ تلبیہ اپنا اپنا پڑھیں نبی رسم تلبیہ احرام کے بعد شروع کر دیتے اور خاص طور پر جب کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو تلبیہ بڑھتے جب وہاں سے اٹھتے اور کوچ کرتے تو تلبیہ بڑھتے سفر کے دوران گاہے بگاہے آپ تلبیہ پڑھتے رہتے لیکن ایسا تکلف روا نہیں ہے کہ بندہ مستقل تلبیہ ہی پڑھتا رہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا نہیں باتیں بھی کرے اور گاہے بگاہے تلبیہ بھی پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے یہ تلبیہ کب تک پڑے گا جب تک اللہ کا گھر نظر نہ آئے جب تک اللہ کا گھر نظر نہ آئے ایک مسئلہ یہ ہمارے ہے کہ اللہ کے گھر کو جب پہلی بار انسان دیکھتا ہے تو جو دعا کرے گا قبول ہو میرے علم کے مطابق بندہ ہوا نہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کیونکہ قبولیت دعا کے لیے کوئی مسئلہ بتانا کہ فلاں وقت قبولیت دعا کا ہے یہ نبی اسلام کی تعلیم کے بغیر جائز نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہے اور کون سا نہیں ہے ہر وقت اللہ سنتا ہے لیکن فلاں اوقات قبولیت کے ہیں تو ان میں پہلی نظر بیت اللہ تھا واللہ گارڈ میری نگاہ سے ایسی حدیث کوئی نہیں جیسا کہ اور بہت سی حدیثیں ہیں بہت سے اوقات ہیں اور بہت سے مشاہد ہیں قبولیت کے کی جیسے اذان اقامت کے دوران اور جیسے جمعے کی گھڑی اور جیسے جس لیول کے بعد میدان جنگ میں یہ اوقات قبولیت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو جس چیز کی نفس موجود ہو اسے بیان کرنا چاہیے اپنانا چاہیے اور جس چیز کی نفس یا دلیل موجود نہ ہو اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے اللہ عباد میری نگاہ ایسی کوئی حدیث نہیں کرتی جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو آپ تلبیہ واقوٹ کر دیں اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے جو عام دعا وہ دعا پڑے اللہ تب چاہیے رحمت دے اور بعض حدیث میں دخول کے وقت جو ہے وہ نبی رکھ پر دودھ بڑھنا بھی ملتا ہے اور پھر جو پہلا عمل ہے عمرے کا بیت اللہ کا طواف اس طواف کو طواف قدوم بولتے طواف قدوم جو آپ نے طواف جاتے ہی کرنا طواف قدوم کے کچھ علیحدہ ہیں ایک حکم یہ کہ اس کے پہلے تین چکروں میں رمن یعنی تھوڑا سا اپنی جو عام چال ہے اس سے تیز چلنا اور چونکہ آج کل بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے اور اکثر تیز چلنے کا موقع نہیں بنتا تو یہ فرق نہیں بندہ پھر اپنی جو رفتار جس کا تقاضا ہو وہ رفتار اختیار کرے یہ پہلے تین چکروں اور بعد کے چار چکروں میں جو آدھی آدھی جو رفتار ہے وہ رفتار آدمی اختیار کرے اور جو ساتوں چکر ہیں آپ قدوم کے اس میں استباع استباع کا معنی یہ دائیں کندھے کو کھلا رکھنا بعض لوگ احرام باندھتے ہی کندھے کو کھول لیتے حتیہ کے نمازے بھی کھلے کندھے سے ادا کر یہ استباع سنت ہے لیکن یہ طواف کے ساتھ طواف کے سات چکروں کے ساتھ ہے اور طواف بھی طواف قدوم جو طواف آپ نے احرام کی حالت میں جاتے ہی کرنا ہے اس طواف میں اتباع یعنی تین چکروں میں رمل ہے اور باقی چار چکروں میں اپنی جو آدھی رفتار اس سے چل رہے اور یہ دائری سنت امیر عمر نے ایک دفعہ ایک مشاورت طلب کی اور صحابہ کو جمع کیا اپنے دور میں اور فرمایا کہ جو رمل ہے تین چکروں میں تھوڑا سا سینا تان کے چلنا تھوڑا سا دوڑنا اس کی ایک خاص حکمت تھی اصل میں جب نبیر اسلام عمرے کے لیے گئے تو کفار قریش مذاق کے لیے بیٹھ گئے کوہ صفا اور کہا کہ یہ لوگ تو عمرہ کر ہی نہیں سکیں گے وہاں یا پھر ان کو تو نتیجے کے بخار نے مار دیا یہ تو پورا عمرہ کر ہی نہیں سکیں عمرے میں بیت اللہ کے ساتھ چکر کہ صفا بھروا یہ تو بیچ میں گرتے جائیں گے پورا عمرہ کر ہی نہیں سکیں لہٰذا وہ مذاق بیٹھ گئے کہ جب کوئی گرے گا اور آجد ہو کر بیٹھ جائے گا تب جائے گا تو ہم ہنسیں گے بخول کریں گے استحضا کریں گے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ان کی اس نیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشروع قرار دے دیا کہ پہلے تین چکر سینا تان کر یہ سینا تان کفر کے خلاف اور تھوڑا سا دوڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر تاکہ تمہاری حیبت ان پر تاریخ ہو کہ یہ کمزور نہیں ہے یہ طاقتور ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں رمل کو مشروع قرار دیا پھر عمر نے فرمایا کہ اب مکہ فتح ہو چکا اور بیت اللہ مشرقین سے پاک ہو چکے اب یہ اکڑ کے چل رہے اور یہ طاقت کا مظاہرہ یہ کس کو دکھا رہے جو حکمت تھی وہ تو ختم ہو چکی پھر فرمایا کہ سنو ایسا نہ ہو کہ کل کوئی حاکم آئے کوئی مفتی یا قاضی آئے اور وہ یہ بات کر رمل کی حکمت ختم ہو چکی اب کون ہے دیکھنے والا سب مسلمان نہیں یہ نبیر اسلام کی سنت ہے اور نبیر اسلام کی ہر سنت دائمی ہے اور تک کے لیے ایسا نہ ہو کل کوئی شخص اس حکمت کو بیان کر کے اس سنت کو ختم کرنے کا مطالبہ کرے تو تم یہ بات نوٹ کر لو اور اس بات کو آگے پہنچا دو کہ یہ پیغمبر اسلام کی دائمی سنت ہے اور یہ قیامت تک جاری اور قائم رہے گی یہ سات چکر جو حضر عصمت سے یعنی شروع ہوتا ہے حضر عصبت حضر عصبت سے طواف شروع ہو اور حضر عصمت کے حوالے سے تین چیزیں یعنی شریعت نے یہ آسانی پیدا کی سب سے افضل امر یہ ہے کہ اس کا بوسہ لے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتہ بوسہ لے اور اگر بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہو تو اس چھڑی کو اس سے بس کریں آگے بڑھا کر چھڑی کو بس کریں اور اس اس کو کو چھوڑ چھڑی بوسا دے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنا یعنی, یعنی بوسا دے بوسا ممکن نہ ہو تو اپنا ہاتھ لگا کر چوم لے یا چھڑی لگا کر چوم لے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دور سے استعلام کر اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ اوپر کہہ کر وہاں سے گزر جائے وہاں رکنا نہیں بعض لوگ رکتے ہیں اور کئی بار اللہ اوپر ہیں ہاتھوں کو اٹھائے رکھتے یہ طویل ٹھہرنا نبی اسلام کی ہدایت سے ثابت نہیں اس لحاظ سے بہتر ہے دوسرا یہ فسق اور معطیت بھی ہے اس لحاظ سے کہ یہ باقی حجاج کے لیے تکلیف کا ہے آپ رک جائیں گے پیچھے آنے والے لوگ بھی رک جائیں گے اور یہ رکنا یہ توقع بڑا تکلیف دہ ہو انہیں اگر طواف چلتا رہے تو آسانی اور شدت کی گرمی ہو اور وہاں بھیڑ ہو رکنا پڑے تو یہ بڑا ایزا کا بعض لوگ آمدن لوگوں کو ایزا پہنچاتے ہیں وہاں رکتے ہیں اور کئی بار اللہ اوپر کہتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہ بگڑ بھی ہے معصیت بھی ہے اور لوگوں پر زیادتی بھی اب جب شریعت نے اس میں رخصت دی کہ آپ بوسا بھی دے سکتے ہیں ہاتھ یا چھڑی سے استعلام کر سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے گزر جائے پھر بوسے کا تکلف یہ درست نہیں یہ یعنی بعض لوگ تھکم پیل کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو ہٹا کر بوسہ دینے کی کوشش کرتی تو کیوں اس کا کیا جواب ہے جب اس کے متبادل جلوائے کیا ان کو لے کر بھیڑ میں گھسنا اور آگے بڑھانا اور ایک اختلاط کی بڑی ایک مکرو شکل پیدا جاتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا یعنی شیطان اس طریقے سے تمہارے عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جائز نہیں کہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے آسانی پیدا کی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی کہ ہم تو بوسہ دے کر چھوڑے اپنی خواتین کو بوسہ دلا کر چھوڑے جب آسانی موجود ہے تو پھر کیوں ہم اس تکلف کو دبا رکھیں اور یہ مظاہرہ خاص طور پہ غلط ہے کہ خواتین کو آگے بڑھانا اور حکم فیل ہو اختلاط ہو مردوں سے بس ہو اور مردوں کے جسم میں جسم لگے اور بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہاں کی وہ خیر شری خیر اس کا کوئی عزت نہیں اور کوئی اس کا جواب نہیں تو یہ حجر اصلوں سے طواف شروع ہوتے جب طواف کریں گے تو بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو اور اس طرح سات چکر پورے کریں راستے میں حجر اصل سے پہلے رکنے یمانی آتے وہاں تھوڑا سا گلاس بھی جو ہے وہ اس میں ایک جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں سے بیت نظر آتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اگر ہاتھ لگا سکتے ہو تو ہاتھ لگا اس کو چوبنا جائز نہیں اور ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوبنا بھی جائز نہیں صرف ہاتھ لگا اس عمل کو استعلام اس عمل کو استعلام یعنی ہاتھ لگانا ممکن ہے تو ہاتھ لگا ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں پھر اشارہ جائز نہیں رکن نے یہ کا اشارہ جائز نہیں یعنی حجر اسمد کے تین آکار یا تقبیر بوسا یا اصطلاح یعنی چھڑی یا ہاتھ سے چھونا اور اس کو چھوننا یا اشارہ اور رکنے یمانی کا ایک رکن ہے اور وہ ہاتھ کا بس اصطلاح نہ اس کی تقویل ہے بوسا ہے اور نہ اس کا اشارہ ہے اشارہ دیے بغیر وہاں پہ گزر اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اشارہ بھی کرنا جائز ہے گزرتا اس دوران نبی اسلام نے رکن ایمانی سے لے کر حضر اسود تک ایک خاص ذکر کیا پرمپرا آج نہ حسنتا بقینا عذاب اللہ یہ بیت اللہ کے چار کونے حجر اسود کی جو سم کے دو کونے ہیں انہیں رکنین یمانی یہ دو کونے یمنی دوسرے دو کونے رکنین شامی وہ دونوں شامی کونے ان دو کونوں کو یمنی اس لیے بولتے ہیں کہ ان کا رخ یمن کی طرف اور ان دو کونوں کو شامی اس لیے بولتے ہیں کہ ان کا رخ شام کی طرف اور جو دو شامی کونے ہیں وہاں حتیم کعبہ ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے گول دائرے میں ایک دیوار بنی ہوئی اس حتیم کعبہ کے اوپر سے کرنا اندر سے نہیں اندر سے طواف کرنا طواف ناقص ہوگا کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے اندر سے گزریں گے تو طواف مکمل نہیں ہوگا اوپر سے گزرنا ہوگا تاکہ بیت اللہ کا طواف پورا ہو جائے کیونکہ پہلے بیت اللہ کی تعمیر وہیں تک تھی جناب وہ دیوار گول دیوار جب مشرقین مکہ اس کی تعمیر تھی تو ان کا نفقہ کم پڑ گیا تو انہوں نے اس کا حجم چھوٹا کر دیا اور بنیادیں قریب سے اٹھا لی کیونکہ خرچہ کم پڑ گیا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں رزق طیب اور پاک مال لگے گا اور پاک مال تھا ہی اتنا باقی سارا حرام کا تھا انہوں نے حرام کیا بے نہیں کی اللہ کے حکمت یہیں تک انہوں نے دیواریں کھڑی کی اور یہیں تک تعمیر کر تو کعبہ کے اوپر سے گزرنا ہوگا تاکہ طواف جو ہے وہ پورا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طواف کرنے کے بعد ثابت ہے دو رکعت دو رکعت پڑھنا یہ ضروری دو رکعت پڑھنا ضروری اور پھر ہم یہ کہیں نہیں یعنی مقامی ابراہیم پر پڑھ یہ سنت ہے نبی صاحب نے جب تباہ پورا کیا تو یہ آیت بڑی بتہ سے مقام و صلی کہ اللہ کے یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ کا نماز پڑھو اور یہ دو نفر آپ نے وہیں پڑھے آ اور اگر وہاں اشتہار ہو بھیڑ ہو تو کوئی ضروری نہیں وہیں آپ پڑھے جا تو اپنی خواتین کو وہاں داخل کریں کہ تم بھی یہیں پڑھو کوئی ضروری نہیں لوگ وہاں جاتے ہیں اس کو چھوتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا چیز چلے دیکھنا کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن دیکھنا تبرک کے لیے اور چھونا اور چھو چھو کر اس کو جو ہے وہ لگانا اپنے آنکھوں سے اور اپنے چہرے سے اور سینے سے یہ سب بدائق یہ پہلے وہ لوگ وہ مقامی ابراہیم جہاں بنا ہوا ہے اس کے اوپر چھت نہیں تھا اور لوگ اپنی درخواستیں جاتے انتہا امتحاد بدائق تھا یہ اللہ کے باپ بننے کی کوشش سے اس کے اوپر چھت لگا دی گئی اب وہ شیشے کا یا پلاسٹک کا ایک چھت ہے جس نے پورے مقامی ابراہیم کو ڈھانپا ہوا ہے اب اندر کوئی چیز ڈالنے کی نوبت نہیں آتی لیکن لوگ اس کو چھوتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں سینہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب بیدار رکھا ہے اگر وہاں جگہ نہ ہو تو کہیں بھی یہ دو نفل آپ ادا کہیں بیت اللہ میں کہیں بھی تو اپنے آفیت کا راستہ یہ ضروری ہے کہ آپ تبتی گرمی میں آپ کوشش کریں کہ صحت نہیں پڑے آپ برامدے میں چلے پنکھے چل رہے ہیں آرام سے وہ دو نفر پڑ دیں پیغمبر اسلام دو نفر پڑھنے کے بعد دوبارہ حضرت اسود پر آئے تھے اور دوبارہ آپ نے استعلام کیا تو اگر آپ دوبارہ آئیں گھوسہ دے دیں استعلام کر لیں یا اشارہ کر لیں کہ نبی السلام کی سنت سے ثابت اس کے بعد رسول اللہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہوئے کہ ان سے صفا و مروا تھا من شعر اللہ کہ صفا مروا اللہ کے شاعر میں سے کہ پڑھتے ہوئے صفا کی طرف آ گیا اور صفا سے آپ نے صحیح شروع کری سفا سے مروا تک ایک چکر مروا سے سفا تک دوسرا چکر اس طرح یہ سات چکر آپ نے پورے کیے راستے میں بھی اپنا ایک جگہ آتی جہاں تھوڑا دوڑنا پڑتا دوڑنا چاہیے اپنی چال کو تھوڑا سا تیز کرنی چاہیے یہ ایک ادا تھی جناب حاضر رضی اللہ عنہ جس کو اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے شاعر میں داخل کر دیا تاکہ قیامت تک ان کی سنت اور ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے وہاں دوڑ دوڑنے کی ضرورت نہیں بہت تیزی سے اور خواتین بعض دیکھا گیا تو بہت تیز دوڑتی بلکہ وہ ایک ساتھی ہمارے وہ ایک ساتھ زیادہ ہی تیز دوڑے انہوں نے کہا تم تو بی بی ہارڈر کو بھی کاٹ گئی اتنا تیز وہ بھی دوڑی اپنے بچے کی ان کے یہ پانی کی ان کو فکر تھی کبھی ادھر دوڑی ادھر دوڑ رہی تم تو ان کو بھی کاٹ گئی تو خواتین کو ایسے تکلم کی ضرورت نہیں اپنی جو رفتار ہے اس رفتار سے جو ہے وہ چلے اور یہ سات چکر صفحہ مروا کے پورے کر لیں صفا اور مروا پر نبی اسمال ایک خاص ذکر کیا کرتے تھے وہ ذکر یاد ہونا چاہیے یا لکھا ہو پاس وہ دیکھ کے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المرخ بلا احمد بہ عید لا الا اللہ بحدہ انجز ہو نصر ہو بحدم الاحداد وحدہ بڑا بڑا قدر ذکر نبی اسلام بیت اللہ کے رخ کر کے اور اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کے اشارہ کر کے یہ ذکر تین بار پڑھا کرتے تھے تو تین بار یہ پڑھے اور نبی اسلام پھر ہر چکر میں دعا بھی کرتے تھے اور ویسے فارغ ہو کر ساتوں چکروں سے اللہ کے نبی طویل دعا جو ہے وہ سارے یہ طواف صحیح کا عمل ہے باقی ان ساتوں چکروں میں ساتواف کے ہوں خاصائی کے ہوں اور کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں لوگوں نے ہر چکر کی دعا بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ تلقین کر پر اب بیچارے حاجی وہ دعا یاد نہیں کر پاتے اب کتابیں ہاتھ میں ہیں اور وہ پڑھتے ہوئے صفا اور مروا کی صحیح کرتے اور بیت اللہ کا کرتے اور بعض بات کو دیکھا بڑی بڑی تکلیف اب گرمی کا عالم ہے بھیڑ الگ ہے اور کتاب کو سنبھالنا اور پھر بعض بوڑھے ساتھ بیوی بچے ان کو بھی سنبھالنا اب وہ کیا کچھ کرے اور پھر وہ ایک پڑھ کر باقی پیچھے پیچھے دوہراتے سکن دو بات اجتماعی ذکر جو بدر اجتماعی ذکر نبی اسلام سے ثابت نہیں یہ سب خرافات ہے سر دین نے آسانی پیدا کی شفا مروا کی صحیح میں اور بیت اللہ کے طبا میں کوئی مخصوص دعا اللہ کے نبی ثابت نہیں سوائے طواف کے دوران رکن یہ مانی بعد ربنا گپ بنا دنیا حاصل ہے اور صفا مروا میں کوڑے صفا اور کوڑے مروا پر وہ ذکر جو ابھی آپ کو بتائے لا الہ الا اللہ ہوں لاج دیکھ اور یہ بڑا آسان ذکر اس کو آپ یاد کر لیں یاد نہ ہو تو کتاب سے دیکھ کر اور کسی کاغذ سے دیکھ کر اور اگر کسی کو یاد نہ ہو اس کو آپ تعلیم پر پڑھا سکتے یعنی اس نے پھر اجتماعی ذکر کی تو برکت نہیں مقصود مقصود کسی کی تعلیم تاکہ وہ اس کو یاد نہیں پڑھ نہیں سکتا تو وہ ہمارے دہرانے پہ دوہرا لیں اور پڑھ لیں یا اجتماعی برکت نہیں یا مقصود تعلیم اور ہے یہ ایک الگ چیز اس کے بعد تصر یہ حل حجام چونکہ آپ نے حج کرنا لہذا لہٰذا ابھی آپ حلق نہ کریں سفر کرا دیں تاکہ حج تک کچھ بال بڑے ہو جائیں اور حج کے موقع پر حلق جو ہے وہ ممکن ہو سکے اگر آپ ابھی حل کرا لیں گے تو بارہ وقفہ کم ہوتا ہے دو تین دن کا وقفہ ہوتا ہے پھر حج میں دوبارہ آپ حل کرائیں گے دقت ہوگی تو ابھی آپ سفر کرا لیں اللہ یہ کہ اگر وقت زیادہ ہو دس پندرہ دن کا بیس دن کا اگر وقت ہو تو پھر آپ ابھی بھی حلق کرا لیں اور حج کے موقع پر بھی حلق کرا لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلقین کے لیے تین بار دعا کی اور مقصرین کے لیے ایک بار دعا کی اور جو تین بار دعا کی ان کے لیے زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ ان کے لیے حج ہے تو اس طرح عمرہ کے مناسب پورے ہو گئے عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے بالوں کی بیڑیوں کو جمع کریں اور ایک کے برابر نیچے سے ان کو کاٹ باقی جو لوگ صرف چند بار کاٹتے ہیں عورتوں کی طرف وہ جائز نہیں بلت ہے یعنی اگر قصر کریں تو پورے سر کا یہ پورے سر کا مانا یہ کہ اوپر سے بھی اور سائڈوں سے بھی اور پیچھے سے بھی اگر قصر ہو تو پورے سر کا یہ کینچی میں چند بار کاٹنا یا کٹوانا یہ جائز نہیں اس سے عمرہ ناقص ہوگا اور کے لیے ہے وہ یعنی ایک پورے کے بقدر اپنے بالوں کو جمع کر کے کٹوا لیں اس سے زیادہ نہیں لیکن مرد کے لیے اشتہار ہے مکمل فرق اگر قصر ہے تو پورے فرق ہے اور حلق ہے تو پورے فرق اب آپ احرام کھول دیں کیونکہ جو احرام کی ذمہ داریاں تھیں وہ ختم ہو گئی اب وہ چادر یاد اتار کر اپنے جو آدھی لباس جو پہنتے اس میں آ جائیں اور وہ وقت آپ گزارے اللہ کے گھر میں جو بھی وقت آپ کو ملے بیت اللہ میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے بعد ایک نماز ایک لاکھ نماز کے بعد یہ عمرہ آپ کا حج کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ مدینے جاتے اور حج سے قبل دوبارہ آتے تو دوبارہ آپ عمرہ کر سکتے یہ عمرہ کے ہے اس کا آپ کو اجر ملے گا جو میس سے باہر سے آ رہا اس کے بعد لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قیام مکہ کے دوران بار بار عمرہ کرتے بس مسجد عائشہ تنعیم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ احرام باندھ کر آ جاتے ہیں صبح بھی عمرہ شام بھی عمرہ دوپہر بھی ادھر ہے بار بار ادھر یاد رکھو یہ استحزار ہے شریعت کے ساتھ استحزار شریعت مذاق ہے شریعت ہمارے لیے اس کا حسن محمد رسول اللہ تھا عمل کو بہتر ہے جو اللہ کے بہن پر نہیں اور دس یہ بات ثابت ہے کہ نبی اسلام جب اللہ کے گھر میں آئے ابرا کیا تو اس کے بعد لگ جاتا ہے آپ بیت اللہ کے قریب نہیں گئے بیت اللہ کے قریب نہیں گئے بیت اللہ میں آپ آتے نمازیں پڑھتے لیکن خانہ کے آپ قریب نہیں گئے نبی اسلام کا مقصد کیا تھا کہ امت کسی حرج میں بلانا اور آسانی کا راستہ اور لوگ اپنے آپ کو مشکل مشقت میں ڈالتے ہیں اور ایک لمبی لسٹ لکھی ہوئی یہ عمرہ دادا کی طرف یہ نانا کی طرف اور یہ والد کی طرف سے یہ نانی کی طرف سے یہ تائی کی طرف سے یہ تائی لمبی لسٹ ایک اور وہ پھر ایک ایک عمرہ کر کے ٹک مار ہو رہا اور ان کو مبارکباد دی رہی کہ آپ کا برا ہو گیا آپ کا ہو یہ سب تکلفات ہیں اور شریعت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان چیزوں سے بری کرنی چاہیے اور پھر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اسی دوران اسی عمل میں اپنی طاقت خرچ کر دیتے بار بار عمرے ہو رہے ہیں حتیٰ کہ بیمار یعنی تھک ہار کے بیمار ہو جائے اب براتے کا حج صحیح ادا نہیں کرتا اب کچھ لوگ عمرے تو نہیں کرتے لیکن سارا زور زیارتوں پر کہ آج سفر آج پہاڑ پہ جانا کون سا غار فور میں جانا اور غار ہرا میں جانا اب وہ چھ چھ گھنٹے کی چڑھائی پھر اترنا تو یہ سب کیا ہے یعنی اکثر لوگ اسی میں تھک ہار کے بیمار پڑ بیمار ہو گئے اب حج کے مناسب صحیح ادا نہیں کرتا یہ جو فریدہ ہے وہ ضائع ہو گیا اور اس قسم کی چیزوں میں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ یہ وقت لوگ غارے سوال میں جاتے سفر کرتے رائے گرانے سفر بڑھتے اور بہت سی اور زیارتیں وہاں جا کر سفر کرتے حالانکہ غیر مشروع مشروعی ثابت نہیں مدار ان سے گریز کریں اپنی طاقت کو سنبھال کے رکھیں تاکہ مناسب کے حج صحیح طریقے سے ادا کریں تو بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے بعد تو اللہ کے گھر میں زیادہ موجود رہیں ذکر اذکار کریں بیت اللہ میں نماز پڑھیں پرنت وہ اللہ کا خطوہ ہے کہ حدود حرم میں جو سارا حصہ ہے تو بس انہیں حرام ہی کریں سبحان اللہ افراد مسجد حرام ہے کہ اللہ اپنے بندے کو رات کو لے گیا مسجد حرام حالانکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی احمد مسجد حرام سے نہیں گئے امر حانی کے گھر سے گئے امر حانی کو بھی مسجد حرام کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور حرم کا جو حصہ ہے وہ حرم ہی ہے اور جہاں بھی نماز کا موقع ملے وہ حرم میں نماز کے سوال کے بعد اور وہاں کا فتویٰ موجود اور اس فتوے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ پھر ضروری نہیں کہ آپ خود اور اپنی خواتین کو ہر وقت مسجد حرام لے کر جائیں اور بھیڑ بھاڑ کی پرواہ نہ کریں اور استحام کے لوگوں کو چیر کر آگے بڑھنا اور اختلاط کی پرواہ نہ کریں یہ ضروری نہیں اگر آسانی میں جا سکیں ضرور جائیں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ذکر وزگار کریں لیکن اگر ایسا موقع نہ ہو تو حدود حرم میں جہاں بھی نماز کا تو پھر دیں نماز پڑھ لیں ان شاء اللہ بار مسجد حرام کے اندر ہی عمارت تاکہ بندہ اپنے آپ کو اس قسم کے تکلفات سے بچا سکے اس کے بعد یوم الترویہ یہ ہے حج دلحج دل دلحج جہاں سے آپ نے حج شروع کر اس کو یوم الترویہ اس لیے بولتے کہ یہ دن ہے اونٹوں کو سہراب کرنا لو کھلا لو اور پانی پلا کے سہراب کر دو کیونکہ آپ نے اونٹوں پر بیٹھ کر اس دور میں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اب ایک بڑا ایک کٹن سلسلہ آپ نے شروع کرا آپ نے بنا جانا ہے آپ نے عرفات جانا ہے آپ نے پھر بزرفہ آنا ہے پھر بنا آنا ہے پھر طواف افادہ کے لیے بیت اللہ میں آنا ہے تو ایک بڑا کٹن ایک مرحلہ ہے تو آج کا دن اونٹوں کو کھلاؤ کھلاؤ اور ان کو اچھی طرح سے آرام کرو تاکہ وہ چار پانچ دن کے سفر کے لیے تیار ہو سکے اس لیے اس دن کو یوم ترویہ بولتے یوم ترویہ کو آج الحج کو اب جہاں بھی ہوں آپ نے حج کا احرام رکھا لبیک حج کہ لبیک اللہ حجن حج جن اللہ میں حاضر ہوں حج کی نیت کروں جہاں بھی اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں بیت اللہ میں جہاں بھی ہوں اس کے لیے بھی خاص سے باہر جانا یا حدود حرم سے باہر جانا اس کی کوئی ضرورت نہیں جہاں بھی آپ ہیں حج کا احرام آپ باندھ لیں اور کوشش کریں کہ زہر سے پہلے آپ بنا میں پہنچے زہر سے قبل کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی وسلم آج ذرا حج کو بنا میں پہنچ گئے تھے زہر سے قبل پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھی عصر کی پڑھی مغرب کی عشاء کی اور فجر کی ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی لیکن جو چار رکھا والی نماز تھی اس کا آپ نے قطر کیا اور یہ قصر سن رہے یعنی حج کے دوران بنا میں مصرفہ میں اور عرفات میں قصر سنت تو آپ نے پانچ نمازیں جو ہے وہ کثر کی جمع نہیں کیا ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی اور اب بنا میں یہی ان یعنی آرد الحج کی یہی اور اگر آپ آرد الحج کو منا نہ آ سکے تو حج نہیں یہ کوئی فریدہ نہیں یہ حج کا رکن نہیں بلکہ اگر آپ نوز الحج کو احرام دان کر سیدھا منا پہنچ جاتے عرفات سیدھا عرفات پہنچ جاتے تو اصل رکن عرفہ ہے ان یعنی آرد الحج کو منا آنا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں اگر آ جائیں گے یہ سنت کی اتباع ہے اور اگر نہ آئے تو کوئی شدت یا سختی نہیں بلکہ آپ سیدھا نوز الحج کو میدان عرفہ جاتے ہیں نوز الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے یوم عرفہ اس لیے کہلاتا ہے کہ نوز الحج کو حج کا اہم رکن بخوب وسلم الحج جو عرفہ حج عرفہ کا حج عرفہ کا اس کا معنی عرفہ کی بڑی اہمیت چنانچہ ایک شخص اگر عرفہ والے دن ہی پہنچتا ہے حج کے حج افراد کر عرفہ والے دن ہی پہنچتا تو چونکہ یہی رکن اعظم ہے حج کا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا اور حج جو آ رہا تھا حج عرفہ کا تو اس دن کا خاص اعتماد کیجیے اور بڑی تیاری کے ساتھ عرفہ کے میدان میں آئے عرفہ کے دن کے احکام میں بھی حکم یہ ہے اس میں آپ نے زہر اور اثر دو نمازیں جمع تقدیم کے ساتھ پڑھ دی جمع تقدیم کے ساتھ جمع تقدیم کا معنی اثر کی نماز کو مقدم کرنا زہر کے وقت نبی اسلام نے جمع تقدیم کی اور قصر کی پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہر حاجی کے اب جو لوگ ظہر اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں اور اثر اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر دس پندرہ دن مکہ کا قیام کی نیت ہے تو زہر بھی مکمل پڑھنی اور اثر بھی مکمل پڑھنی چار رکھا یہ دونوں چیزیں پیغمبر اسلام کے طریقے اور آپ کی ہدایت کے خلاف یہ وہ لوگ زہر چار رکھا اور اثر بھی چار رکھا پڑتے اور زہر اپنے وقت پر اثر اپنے وقت یہ حج کے مناسب کے خلاف ہے اور پیغمبر اسلام کی تعلیم کے خلاف اور یہ لوگ جب جا کر اثر کے وقت چار رکھا پڑھتے ہیں تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا نماز پڑھ نمازیں تو ہو چکی اور جو امام حج ہے اس نے جب ان اثر جماعت کرا دی اب یہ جگہ جگہ اصل کے بعد چار پانچ بجے یہ کون سی نماز نمازہ یعنی لوگوں کے لیے ایک محاذ لوگ تشکیل کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کون سی نماز ان کے تعلق سے محاوضے کا شکار کہ یہ کون سی نماز ادا موازہ اب پتہ نہیں یہ مفتیاں یہ فتوے کہاں سے دیتے یہ پیغمبر اسلام کا طریقہ ہر حاضی کے لیے چاہے آپ کو مکہ میں دو دن رہنا ہو یا مہینہ رہنا ہو یا آپ اہل مکہ سے ہو میدان اور احاط کی سنت و طریقہ جمع کر سکتے یہاں نہ اطمان ہے اور نہ ہی وقت پر نماز پڑھنا اللہ کے دل پر جمع بھی کی اور قطر بھی کی اور پھر آپ نے دعا کی عرفات کا وقوف یہ رکن کچھ وقت آپ کھڑے ہو کر دعا کریں کھڑے اگر نہ ہو سکے تو بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے آپ دعائیں کرتے رہے خیمے میں خیمے سے باہر آ جائیں کسی پہاڑ پر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب رحمت پر گئے اور وہاں آپ نے وقوف فرمایا اور بیت اللہ آپ کے سامنے تھا اور آپ نے دعا کی لیکن جب رات کو جانا فرض نہیں صاحب کا وقف تو ہاں ہونا موقع کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں میں نے بخوب یہاں کیا لیکن عرفہ سارا کا سارا عرفہ سارا موسم عرفہ کے میدان میں جہاں چاہو کھڑے ہو جاؤ جہاں چاہو کرو اور جہاں چاہو قیام کرو پورا عرفہ اب یہ بھی ایک ترکیل ہے لوگوں کے رحمت جب رحمت میں ضرور جانا اور حج میں جو زیادہ موتیں ہوتی اور زیادہ حادثات ہوتے اس سے یہ بتاتے ہیں کہ لوگ یہ تلقین لے کر وہاں جاتے ہیں کہ وہاں جانا نبی اسلام کی سنت سنت پیغمبر اسلام نے وہاں کو خوب بتایا کہ عرفہ پورا کا پورا ہوتا تو اس معنی میں اور بھی یہ امر خطرناک ہے کہ وہاں لوگ مرتے ہیں گرتے اور پھر خاص طور بوڑھے مرد عورتیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں جانا ضروری ہے اور پھر حادثات ہیں اس میں ان لوگوں کی بھی قصور ہے جو اس قسم کے فتوے دیتے جب پیغمبر اسلام نے یہ فرما دیا کہ پورا عرفہ موقع ہو اور جہاں چاہو وہ خوب کرو پھر تکلف کی ضرورت نہیں تو اللہ کا ذکر کریں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ افضل دعا دعا و عرف ہے کہ سب سے افضل دعا عرفہ کی دعا تو آج دعائیں کریں دعائیں مانگیں یہاں صرف صالحین کے دعائیں کرنے کے عجیب اس سے اور واقعات معروف اور پھر رحم اللہ نے فرمایا کہ خیر و باقل وقال تو بخالی کہ سب سے بہترین دعا جو ارفا نے بہریں پڑی اور سے قبل ہر نبی نے پڑی سب سے بہترین دعا جو بہریں پڑی اور مجھ سے قبل ہر نبی نے پڑھی عرفہ میں وہ کون سی دعا ہے وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الحمد وهو على اللہ کے سب سے افضل دعا یہ دعا یاد ہو اور یہ دعا پھر تکرار پڑے یا اپنی حاجات بھی طلب کرے اللہ سے دعائیں بھی کرے استغفار بھی کرے اور گاہے گاہے یہ دعا بھی پڑھے یہ ذکر بھی کرے على كل شيء اور یہ دعا پڑھنا کافی نہیں یہ طلبی ہے اور یہ دعا اس کی حکمت پر غور کریں یہ دعا اور یہ طلبی ہے یہ دو چیزیں در حقیقت آپ کی تربیت کرتی ہیں توحید کی صلاحت یہ دونوں جو دعائیں تلبیہ اور یہ ذکر ان دونوں میں توحید کوٹ کوٹ کے بھرے اور شرک سے دفر شرک سے بیداری تو اس دعا کو پڑھیں اور اس کے معنی اللہ پیدا ہوا شہری کا لگن کل کو ہو اور اور میں بھی نبے اللہ لا شریف اللہ کا لبئی ان در حد تک بدعمت اللہ کا وہی الفاظ کا تکرار اور وہی الفاظ کا یاد ہے تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ورنہ کبھی توحید رکھنا ہر شرک سے بیداری کا اظہار کر اور ساری بادشاہ اللہ کے لیے اور تعریف بھی اللہ کے لیے ہر چیز ہر میں اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف کا اسے اللہ خوش ہو یہاں ایک جملے کی تردید ضروری کہ کاروبار اچھا ہو کہ صحت مل گئی یا اور کوئی نعمت مل گئی کہ بچہ مل گیا اللہ نے بیٹا دے دیا اور کسی نے مبارکباد دی تو ہم کہتے ہیں کہ جی، آپ کی دعا آپ کی دعا سے ہی حاصل آپ کی دعا سے کاروبار میں ترسی ہوئی اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ کھلا کام ہو گیا یہ جملہ نہ ثابت ہے اور نہ کہنا چاہیے کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا وہ اس کی دعا سے دی نہیں اس موقع پر اللہ کی حق و سنا بیان کر یہ اللہ کا شکر یہ سارا فضل اللہ کا یہ سارا انعام اللہ کا احسان اللہ کا یہ ایک موقع ہے اللہ کے حمد اور اس کے فضل کے اعتراض اس موقع کو لوگ کھو دیتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا ہے بزرگوں کی دعا ہے یہ جملہ ثابت نہیں لہر البول بلا الحمد بادشاہ اللہ کا اور تعریف اللہ کی فضل اللہ کا احسان اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ کے سفر میں فرمایا تھا کہ اس بارش کو دیکھ کر جس شخص نے کہا میرے نے فخر جب اللہ کے فرض سے یہ بارش دیے گی سماج ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور ان کے ایمان سے باہر آ گئی تو دین تو کے دلے پر اللہ کے فرض کا ذکر نہ کہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیں کہ آپ کی دعا لوگوں سے دعا کا مطالبہ کر سکتے لیکن کسی نعمت کے حصول پر یہ کہنا کہ آپ کی دعا سے یہ حاصل ہوا اس کا کوئی جواب نہیں اور اللہ نے کس کی دعا سنی اور کس کی نہیں سنی اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ایک ایسی خبر ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں لوگوں سے دعا کا مطالبہ آپ کریں لیکن یہ کہنا کہ فلاں چیز آپ کی دعا سے ملی اس کا کوئی جواب نہیں فضل اور احسان اور انعام اللہ رب العزت کا ہے تو اس طلبیہ میں اور کلمے میں اور اس ذکر میں جو درس توحید ہے اور شرک سے بیداری ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے اس کے مطابق ہماری زندگی ہمارا عمل ہمارا عقیدہ اور ہمارے ہماری روش اس کے مطابق جب بسر ہونی چاہیے یہ پر حج جو ہمیں ارفا ہے فسود دونوں پر حج کو ارفا میں حقوف فرماتے ہیں اور جب سورج غروب ہو گیا اور کچھ تاریخی پھیل گئی تو پھر آپ ارفا سے نکلتے ہیں مزلفہ آنے کے اور پیغمبر علیہ السلام کا جو سفر ہے سے مصطلفہ بڑے سکون کے یعنی اس آتا کہ جب یعنی رش نہ ہوتا اور اجتحام نہ ہوتا تو اپنی سواری کی دکان آپ ڈھیلی کر دیتے اور سواری کو دوڑاتے اور جہاں اجتحام ہوتا وہاں آپ دکانوں کو کھینچ کر دیتے حتیٰ کہ سواری کی گردن اس کی کمر سے بس کر رہی اتنا آرام اور ساتھ ساتھ آپ یہ فرماتے کیا سکینہ سکینہ لوگوں سکون سے آؤ سکون سے اس میں کئی باتیں ہیں نمبر ایک یہ کچھ لوگ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں ان کو یہ فکر تعمیر کیا ہوتا ہے کہ نماز لیٹ ہو رہی نماز کیوں لیٹ ہو رہی امام الانبیاء نے آج کے نماز کی وقت کی تعلیم نہیں کی آج کی نماز کا وقت کیا ہے جب آپ مزلفہ پہنچ جائیں تو آپ نو بجے پہنچیں دس بجے پہنچیں گیارہ بجے پہنچیں بارہ بجے پہنچیں جب بھی آپ پہنچیں گے وہی آپ کی نماز کا اب اس میں ڈرائیور سے کہنا بھائی تیز چلو ہماری نماز لیٹ ہو رہی غلط اس میں لوگوں کو تکلیف دینا اب گاڑی دوڑ رہی ہے بعض اوقات کسی سے ٹکرا بھی سکتی ہے حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی سلم اس موقع پر بغیر سکون دے چلو وقار دے چلو یہ سفر کا سے ہو تو وقت تنگ نہیں جب بھی آپ پہنچیں گے وہی آپ کی نماز پڑھیں جب اللہ آپ کو پہنچا دے گا وہی آپ کی نماز پڑھیں مصطلفہ کو مصطلفہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جہاں رات کے وقت آپ کا قیام ہوتا ہے اس کو جمع بھی بولتے ہیں جمع اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے بشر حرام بھی بولتے ہیں یہاں جو مسجد ہے اس کا نام بشر حرام رکھا گیا یہ تینوں نام یہاں جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہنچتے ہی پہلے نماز پڑھ دی ہاں پہلا کام نماز باقی یہ کھانا پینا یا خیمہ گاڑنا یا بستر بچھانا یا سواری کا انتظام کرنا یہ سب کام کا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مصطفیٰ پہنچے تو آپ نے پہلا کام نماز نماز آپ نے جمع کی تھی عشاء آپ نے قطر کی تھی اور دونوں نمازیں آپ نے جو ادا کی بغیر اذان کے اور دو تقبیروں کے ساتھ مغرب کی الگ اقامت اور عشاء کی الگ اقامت جمع کیا اس کے بعد اگر کھانا پینا ہو کھائے پیے تو کھا پی کر آپ سو جائیں آج کی رات کے رمضر اسلام کی سنت سونا ہے اب جو لوگ آج کی رات جاگتے ہیں سفر پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ دین کہاں سے لے کر دیکھو یہ حج کا پورا سلسلہ حقیقت میں امتحان ہے میرا اور آپ کہ اس میں ہر کام سنت کے مطابق آپ نے ادا کر شریعت کہیں آپ کو جگا رہی اور کہیں سلا رہی کہیں دوڑا رہی کہیں چلا رہی کبھی آپ کو کہتی ہے کہ چادریں لیں کبھی کہتی خوشبو نہ لگا کبھی کہتی بال نہ دھوچو اور کبھی کہہ رہی سر بٹ ڈبا یہ سب مختلف رنگ ہیں ان تمام رنگوں کی بنیاد ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے آپ کی اطاعت کا امتحان اب آپ کہیں کہ آج مبارک رات ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تجھے تقوا کا زیادہ ہے سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سو گئے اور سونا ہی سنت اور سنت پر عمل ہی ذرا حقیقت بسنے اور سمراور آج تو نبی السلام نے بدر بھی نہیں پڑا بدر بھی نہیں پڑا اور تو پڑھ دفعہ تو ذکر کر جس کا کوئی ثبوت نہیں سو جاؤ نبی السلام سو گئے اب لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے کئی چنے پہ کو کہیں چن سکتے ہیں لیکن یہ حج کے مشاعری میں سے نہیں حج کے عمور میں سے نہیں اور لوگ کہیں چننے میں غلوم سے کام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پر غلو یہ حج کے پر غلوم سے بچو بھائی نما نہ قبل غلوم ہو تم سے قبل جو قومیں گزری ان کو غلوم نے برباد دیا یہاں غلوم کیا لوگوں کے رات بھر جا کر ذکر کرنا غلوم کیا ہے ٹیکریاں چننا اوپر جا کے مصطلفہ کے پہاڑوں پر جا کیوں ایسی ٹیکری ہم چنیں گے جو پاؤں چلے نہ جن کو پاؤں میں روزہ نہ اس کے لیے کوشش کرو کہ اوپر پھر سب سے اوپر جہاں کسی کے پاؤں نہ گئے وہاں میں جا کر کے اوپر چڑھنے میں اترنے میں بندہ تھک جاتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اگلا دن بڑا اہم اس دن پھر کمزوری اور نقاب محسوس کرتا ہے یہ دین کہاں سے آ گیا یہ کہاں کی تعلیم ہے کہ کیکڑیاں وہ چنو جن کو کسی پاب نے بردا تھا یہ کہاں کی تعلیم نبی اسلام نے صحابی کو حکم دیا کہ کیکڑیاں لاؤ وہ لایا آپ نے کہکڑی کو جھاڑ کر اپنے پاس رکھ لی باقی یہ روندنا اوپر سے لینا اور اس کے لیے یہ کوشش کرنا کہ پاکیزہ ہو یہ سب باتیں کہاں سے کوئی ان کا جواب نہیں رسول اللہ کہ غلو سے بچو اور کچھ لوگوں کا غلوب یہاں پر یہ ہے کہ کیکڑیاں بڑی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں یا بڑی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کو غلوب یہ ہے کہ زیادہ ہی جوش میں آ کر کہ شیطان ہے مارو اس کو جوتا نکال کے مار دیں یعنی شیطان اس موقع پر مار بھی کھا رہے اور تم پر مار بھی کھا یعنی پٹتے پٹتے بھی تمہیں گمراہ کر یہ سب غلوب کے رات ان یہاں بھی شیطان کے بر چلانے کے بہت سے طرق ہیں ان طرق سے بچوں بچاؤ اپنے آپ کو اللہ اولاد بن لو مسلے محمد یہ اس سے کچھ بڑا جو ہے وہ جو آپ نے چننے کا حکم دیا یعنی چنے کے دانے کے برابر کہ اس سے کچھ بڑا ایک موٹا لوبیا آتا ہے اس کے برابر کشمیری حدیث میں موجود ہے اس کے مطابق اس سے بڑا نہیں ورنہ وہ غلوم ہو تو مصطلفہ میں اوپر چڑھ کر کہیں کریے چننا یہ غلوم ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں بعض لوگ تو کینکری کو چن کر دھوتے بھی دھو کر بڑا مقدس یہ ان کو دھو کر ہمارے ایک دوست نے کہا خوشبو بھی لگا بہتر کرنا ان کو مقدس چیز ہے تب ایک نے کہا معرم تو شیطان کو تو پھر دھوتے کیوں تو بارہوک شیطان ہی کو پھر دھونے کا کیا میں سب غلوم گرا تو آج کے دن جو رات ہے مزلفہ کی یہ سو کر گزارا رسول اللہ صبح ہونے تک سوئے اور آپ نے فجر کے بعد بالکل ابل وقت میں پڑی ابل وقت یعنی غلط اور غلط کا بھی اول حصہ ہے اول کا ہمارا یہ ہے کہ فجر کی اذان صبح فجر کے بعد ہوتی ہے اور اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے پندرہ منٹ کا بیس منٹ کا اور وہ نماز بھی غرض میں ہوتی لیکن آج کے نمبر نے وقفہ نہیں کیا وقفہ نہیں کیا بلکہ آپ نے اذان کے فوراً بعد جب وہ جماعت قائم ہے اور صحابہ پہلے سے تیار اب یہ وقت بڑا مبارک ہے نماز پڑھ کر صبح ہونے تک اللہ کا ذکر کیا صبح ہونے مضطلفہ میں رات کو رکنا یہ نبی اسلام کے سنت اور حج کے شاعر میں تھے لیکن رسول اللہ وسلم نے نصف الحر کے بعد کمزوروں کو اجازت دی کمزوروں جو ناطوان ہیں بوڑھے ہیں جن کو یہ خدشہ ہو صبح اگر ساتھ نکلیں گے تو اس دیہات میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ دھوپ میں چلیں گے تو ان کو بیماری کا یا ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے اس قسم کا نیشہ ہو تو رسول اللہ وسلم نے جو ساٹھ نقل اہل ہے ان کو جسم لہر کے بعد مزلفہ سے ملا بھیجیں تاکہ رات کا وقت ٹھنڈا وقت ہے یہ آسانی سے سفر کر سکے اب یہاں کون بندہ جائے اور کون نہ جائے اس میں مفتی کے فتوے کے بجائے اپنے آپ سے پوچھو کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ جب سہولت اور فائدہ اٹھا لو حالانکہ ان کو طاقت ہوتی تو اپنے آپ سے پوچھو کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اگر صبح کو جاؤں گا تو وہ دھوپ اور وہ رش مجھے نقصان دے گا اور میری ہلاکت کا خدشہ اپنے آپ سے پوچھو تو ان کمزوروں کے ساتھ جو ان کے نگران ہیں و وہ طاقتوری کیوں نہ ہو وہ ان کے ساتھ جا سکتے لیکن اصل جو امر موجب ثواب ہے اور جو پیغمبر اسلام کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے و حرام کے ساتھ اللہ کا ذکر بڑا افضل قرآن کہتا ہے کہ خوب ذکر کرو اس طرح شدت سے اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ کو یاد کرتے ہو اور اپنے وطن کو یاد کرو کیونکہ حج سے فارغ ہو کر بندے کو اپنے اہل کی یاد آتی گھر والوں کی یاد کہ جب یہ ایک دو دن بعد مناسب ختم ہوں گے مجھے گھر کی طرف لوٹنا ہے اپنے بچوں میں جانا ہے والدین کے پاس جانا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ آج اللہ کو یاد کرو بشر حرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھو تو اس قیمتی گھڑی کو کھونے کی بجائے اس قیمتی گھڑی سے استفادے کی پڑی اور بشر حرام کے ساتھ صبح ہونے تک اللہ کا ذکر کریں اور طلوع آفتاب کے بعد آپ جائیں کہاں مینار بزرگ اور مینار کے درمیان ایک وادی ہے وادی محسر وادی محسر کا کچھ حصہ مسلمان سے ٹچ ہوتا ہے اور کچھ بنا اور کچھ لوگ غلطی سے محسر میں ٹھہر جاتے ہیں کچھ لوگ رات کو چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بنا کے قریب پہنچے تاکہ صبح جلدی بنا میں داخل ہو اور بنا والے کام کریں تو اس میں اس جلدی میں بادی محسر میں ٹھہر جاتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہوتی حالانکہ اس سے اللہ کے نبی نے روکا اور کچھ لوگ مسلمان پہ آتے ہوئے میں جب داخل ہوئے تو فوراً ہی وہاں قیام کر لیتے ہیں حالانکہ وہ وادی محسوس ہو سکتی تو اس کی اس کی آپ نے احتیاط کرنا کہ رات کا جو مصرفہ کا مبیت ہے اور قیام ہے وادی مسر میں نہ ہو اور صبح جب بنا میں جائیں تو آپ کا خیمہ وادی میں نہ ہو حکومت سعودی عرب نے بڑے بڑے بورڈ لگا رکھے ہیں اور جہاں ٹھہرنا ممنوع ہے غالب وہاں جنگلے کا اہتمام بھی کیا تاکہ جنگلے کے اندر کوئی قیام نہ کر سکے ورنہ جو معلم ہے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ آپ کی رہنمائی کر سکیں اب یہ جو دن ہے آج کا یہ دس الحج اس دن کو یوم الدہر کہتے یوم الدہر باقی اس دن میں چار کام لیکن اس دن کا نام یوم الدہر قربانی کا دن جس کا معنی یہ کہ قربانی آج کے دن کا سب سے افضل اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ قربانی والے اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی کام محبوب نہیں آج کے چار کام پہلا کام یہ کہ جب مصنفہ سے بنا آپ پہنچے تو آپ جمرہ اخبار پر یعنی شیطان کو پتھر کریں یہ بڑا شیطان اور اس کو سات مار مارنی شیطان وہاں پر تین جمرہ اولا جمرا بستا اور جمرا کبرا یا جمرا اخبار تو آج کے دن جمرا اولا یہ جو چھوٹا شیطان اس کو نہیں مارنا اور جمرا بستا پر بھی نہیں مارنا جو بیچ کا شیطان بلکہ آج کے دن صرف جمرہ کبرا پر بڑا شیطان وہاں پر لکھا ہوگا اور جمرہ الخبر یا جمرہ القبرا یا بڑا شیطان اردو میں لکھا ہوگا فارسی میں لکھا ہوگا شیطان بزرگ یا انگلش میں ہر زبان میں لکھا صرف اس کو کہہ ہیں یہ پہلا کا اور ترتیب میں یہ پہلا کام اس کے بعد قربانی قربانی جو اللہ حفیظ ہے اونٹ ہے گائے ہے بکرا ہے جو قربانی یہاں کرتے ہیں وہی کسی ایک جانور کو دو جانور جو اللہ حفیظ ہے وہ قربانی کرنی لیکن حج کا فریضہ ایک قربانی متبدے قربانی کرنی اور اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو اس کا کھتی دس روزے دس روزے رکھے سات دوران حج اور تین اپنے ملک میں لوٹ کر اپنے وطن لوٹ کر تین روزے اس طرح دس پورے کرے یہ قربانی قربانی اگر خود کرے تو ٹھیک ہے خود کرنی چاہیے خود کرنا زیادہ سرکت ہے حتیٰ ابھی انہوں نے اور قدیل آنا اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے کہ اپنی قربانی آپ خود کریں اور ان کی بیٹی خود قربانی کرتی اور اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ قربانی کے لیے نیابت بھی مقرر کر سکتے ہیں کوئی وکیل کوئی مندوب جس کو آپ قربانی کی ذمہ داری نہ دیں شرط یہ کہ وہ قابل ہے جیسے آج کل وہاں بینکر راج جو بہت سے جو ہیں وہ مسرت ادارے ہیں جو قربانی کی ذمہ داری لیتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو ان کو آپ اپنی رقم دے دیں اور وہ قربانی آپ کی طرف سے کر دیں تو قربانی ادا ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں کچھ لوگ اشکار کا شکار ہوتے ہیں مگر یہ قربانی انہوں نے کم کرنی پہلے دن کرنی ہے دوسرے دن کرنی ہے تیسرے دن کرنی ہے یہ اشکار نہیں کیونکہ قربانی اور حجامت میں تقریب و تاخیر ہے اور قربانی کے چاروں دن مشہور ہیں اللہ کے نبی ثابت لیکن لیکن اشکار نہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک تکلیف سے بچ جائیں پہلے تو یہ تھا کہ بندہ قربانی خرید لیتا تھا اور میدان میدان میں جہاں بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں وہ قربانی کر لیتا تھا اب گورنمنٹ نے ایک جگہ مخصوص کی ہے مجدر جہاں جا کر قربانی کرنی پڑتی ہے کا ایک نظام ہے اور قربانی کے گوشت کو جلانے کا سارا ایک نظام ہے تاکہ تاخیر نہ پھیلے اور ایک مخصوص مقام پر قربانی ہو وہ مقام دور بھی ہو سکتا ہے اور پہاڑی جو ہے وہ راستے ہیں چڑھنا اترنا اس میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے بندہ اس سے بچ سکتا ہے راحت اس کو حاصل ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو بیگ قربانی کرتا ہے اس کا گوشت وہ جمع اور حج کے بعد جو غریب علاقے ہیں وہاں تک اس کو پہنچاتا ہے اس کا اس طرح آپ کا گوشت لوگوں کے کام آ جاتا ہے آپ قربانی کریں گے ہے کے بکرا کھولے اٹھا کر لا نہیں سکیں گے اور اگر اونٹ تو لاد نہیں سکیں گے وہیں آپ پھینک دیں گے تو وہ تلف ہو جاتا ہے اور اس کو جمع کر کے جلا دیا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح بینکوں سے کرنے میں ایک منفرد ہے اور کچھ فائدے ہیں جن کا وصول آپ کے لیے ان شاء اللہ باعث اجر ہو تیسرا کام حجامت ہے یعنی کیا کے حلق سر منڈوانا کی افضل کیونکہ رسول اللہ وسلم نے محلقین کے لیے تین بار دعا کی اور مقصری کے لیے ایک بار دعا کی اور چوتھا کام طبقۂ آج کے دن کے چار کام اللہ کے نبی وسلم نے اسی ترتیب سے کی پہلے شیطان کو کہکریاں ماری پھر جانور دبا کیا اور پھر آپ نے حالت یا قصر اجانت بنوائی اور چوتھا کام آپ نے طباف طواف صحیح کے ساتھ کے جو جو کر بچے کر رہے اس نے آ کر اگر پہلے صحیح کر لی اور طواف کر لیا تو وہ جو ہے اب طواف کیا صحیح نہیں کرے اب طواف کے صحیح نہیں کرے کارن کی کارنہ کے لیے صحیح ہے ہر کی عمرے کا الگ اور حج کا الگ تو یہ چار کا اس ترتیب سے لیکن اگر ترتیب آپ بدل دیں اگر پہلے جانور جمع کر لی کہ میں نے طواف کر لی باقی کام اپنے بعد میں کیا تو اس ترتیب کو تبدیل کر دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئے اور انہوں نے اپنے مختلف جو ہے وہ عمل کا ذکر کیا کسی نے یار صلی اللہ علیہ وسلم زبا تو حلق میں نے زبا سے پہلے سر بڑھوا لی فرمایا کہ اس بار حال کہ اہل والا حال کہ کوئی بات نہیں اس بار والا حال اب تم جا کر زبا کر لو کوئی حرج نہیں کوئی آیا اس نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی سے پہلے شیطان کو ٹیکریاں مارنے سے پہلے جانور جمع کر لیا تو میں کوئی بات نہیں اب جا کر رمی کر کے کوئی حرج نہیں تو آپ نے اجازت دی ترتیب یہی ہے سنت یہی ہے لیکن اس ترتیب میں اگر کوئی فرق آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ لیکن جو سنت کی سوا ہے بار کہ وہ افضل ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے لیکن ترتیب کی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں حتیٰ کہ جو طواف افادہ اگر پہلے دن آپ ممکن نہ ہو سکے دوسرے دن کر لیں تیسرے دن کر لیں علماء نے اور توسع کی ہے بعض علماء نے چار دن تک اور بعض نے یعنی ذوالحج کے پورے مہینے تک کہا کہ جب تک حج کا مہینہ قائم ہے تب تک آپ سباب افادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں صباب افادہ حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو لہذا اس رکن کو ادا کر ایک اصلاح تحلل کی ہے احرام سے حلال ہونا کہ تحلل دس ذوالحج کو ہو اور تحلل کی دو صورتیں ایک ہے تحلل اول اور ایک ہے تحلل ثانی مکمل تحلل تحلل اول یعنی حلال ہونا پہلا یوم الدار دس الحج کو کوئی بھی دو کام کر کے آپ حلال ہو سکتے ہیں اور احرام کی چادریں اتار سکتے ہیں اور اپنا عادی لباس پہن سکتے ہیں یعنی چار کاموں میں سے کوئی بھی دو کام یہ تحب العمل دو کام آپ نے کر لیے تو آپ احرام کی چادریں اتار دیں اپنے لباس کو پہن لیں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ جو یہ حج کی ممنوعات ہے داخل کاٹنے یا اور وہ سب آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی سوائے اپنی بیوی کے قریب جائیں یہ تو حلب الاول میں سارے ممنوعات حلال ہو جائیں گے سوائے بیوی کے قریب جانے کے یہ کب حلال ہوگا یہ تحلب الفانی کے بعد اور تحلب الفانی یہ طواف افادہ کے بعد طواف افادہ کے بعد طواف افادہ کے بعد آپ وہ سارے جو احرام کے ممنوعات ہیں اور محموعات ہیں وہ سارے آپ ادا کر سکتے ہیں تو اس عمر پر خاص طور پہ متروع ہونا چاہیے کیونکہ بعض لوگ تحلب ال کے بعد مکمل حلال ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سارے کام جائز اور سارے کام حلال ہیں اور اس طرح کے بہت سے لوگوں نے مسائل پوچھے اس کے ساتھ ان کو یہ پریشانی لائق ہوئی کہ علم نہ ہونے کی بنا تو اس کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے باقی جو دن ہے ایام بنا کہتے ہیں اس میں آپ باقی چاہیں تو دو دن اور چاہیں پورے دو اور ان دو دنوں میں آپ تینوں شیطانوں کو کہہ مارے تینوں تین کہکریاں مارے شیطان اکبر کو بھی شیطان ثانی کو بھی اور شیطان ساگر کو بھی یہاں بھی غلوم سے بچنا یہ کینکری شیطان کو لگنا ضروری نہیں وہ جو ستون ہے وہ شیطان نہیں وہ شیطان کی جگہ کا ذکر وہ جو کینکری آپ مار رہے ہیں یہ شیطان کو نہیں لگ رہے یہ یعنی آپ غصے میں جا کر بڑے بڑے پتھر مارے جوتے کو ڈھار کے مارے اور بعض اوقات لوگ بھائی مار کو مارتے اور گالیاں دیتے یہ شیطان وہاں بھی آپ کو کے ڈال اپنا کام کر جاتا وہ ایک ستون ہے جو شیطان کی جگہ کے نشان نہیں کرتا اور وہ جو ہاؤز ہے جس ہاؤز کے اندر وہ ستون نسل ہے اس حوض میں کہکڑیاں آپ پہنچا دیں تو رمی پوری ہو جائے یہ سات کیکڑیاں پہلے دوسرے تیسرے کو ہر روز اکیس کینکریاں دوسرے دن بھی اس طرح اکیس تینکری آپ نے مار لی ہاں پہلے دن جو کہکڑی آپ نے مارنی ہے وہ زوال سے قبل اور دوسرے دو دنوں میں جو کہ مارنی ہے یہ زوال کے بعد صحابہ کے زماتے ہیں